جس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سرے اطاعت جھکانے والا میں ہوں